حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سینگی لگوانا چاہے اسے چاہیے کہ چاند کی سترہ انیس یا اکیس تاریخ کو سینگی لگوانے کی کوشش کرے ایسا نہ ہو کہ دوران خون میں خلل واقع ہو اور وفات ہو جائے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار چار سو چھیاسی